تو تاریخ میں یا کہ اسلامی تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ آیا صحابہ کے دور میں بھی کوئی پیری فکیری والی بات تھی تو آپ ذرا اس سے وضاحت کریں کہ یہ کہاں سے آئی اور اور اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے علی بھائی پتہ نہیں آپ نے کون سی چیز پڑھی ہے کہ آپ کو اسلامی تاریخ میں پیری مریدی کا ہی نہیں ملا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرید تھے آپ کے دستے حج پرست پر انہوں نے بیعت کی تھی ایک بیعت ہوتی ہے بیعت اسلام بیت ایمان ایک ہوتی ہے بیت جہاد ایک بیت ایمان اور ایک وہ بیت جس کو بیت توبہ کہتے ہیں یہ جو پیری مریدی کی بیت ہے یہ بیت توبہ میں آتی ہے کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا اللہ کی عبادت کروں گا تو چونکہ یہ تصوف جو ہے یہ شریعت کی اصل ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سروایت ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دو قسم کے علوم سیکھتا ہوں اگر دوسرا بتا دوں تو تم میرا گلا کاٹنے پر آ جاؤ تو وہ دوسرا علم کیا ہے وہ ہے جو اور اکرام کو علم لدنی ملتا ہے سینہ بسینا جو علم چلتا ہے جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے جس کا ذکر حضرت شیز اللہ السلام کے واقعہ میں قرآن میں موجود ہے تو میرے بھائی یہ سدا سے آ رہا ہے تابعین صحابہ کے ہوئے آگے تبا تابعین تابعین کے ہوئے اور اس طریقے سے لے کر آج تک آپ کو یہ تصوریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تصور کیسے چلا کہاں سے چلا اور کیسے کیسے یہ بڑا یہ الحمدللہ للہ اسلام کا ایک روشن باب ہے اور جب تک یہ باب ہم پڑھتے رہے اس وقت تک مسلمان عزت میں رہے لیکن جب نے جب ہم نے وہ چھوڑ دیا اور پھر کو فجور میں پڑ گئے اور خود دعوے کرنے لگے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں اس وقت سے زوال جو ہے وہ شروع ہو گیا جی شیخ